عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بری مثال ہمارے لیے مناسب نہیں ہدیہ دے کر واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کر کے چاٹتا ہے جامع ترمزی حدیث نمبر ایک ہزار دو سو اٹھانوے یہ حدیث صحیح ہے